سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عیشہ کے بعد گفتگو کرنا نہیں ہے ماں سوائے دو آدمیوں کے نمازی اور مسافر حدیث نمبر گیارہ سو ساٹھ مسند احمد